عليه وسلم प्यारे دوستو عزيزو ہر ایک بس بات کو جانتا ہے کہ جو بھی جس چیز کو بناتا ہے اس چیز کی غرض بھی بتاتا ہے کہ یہ کیوں بنائی ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بدلاتا ہے اور دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ اگر چیز کو اس کی غرض میں اس کے مقصد میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے استعمال کا طریقہ ہے پھر بنائی جانے والی چیزیں معمولی سے سوئی بھی بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی اور بڑی بڑی مشینیں بھی اس کا طریقہ بتلانے کے لیے معمولی چیز ہوتی ہے تو پرچے پر اس کے پرزے اور اس کے جوڑنے کا اس اس کے کا فائدہ اس کا نفع اس کا نقصان بتاتے ہیں مشین زیادہ قیمتی ہوتی ہے تو معمولی سی معمولی سے پرچے پر نہیں بلکہ پوری ایک بکلیٹ ہوتی ہے اور اس میں اس کے سارے پرزے ان کا جوڑ اور اس کا نفع اس کا نقصان ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں انسان کو چونکہ اللہ جل جلالہ امن والوں نے تن تنہا بلا شرکت غیر اپنی قدرت سے بنایا ہے اور اسی نے اس کو زندگی دی ہے تو اس کو انسان کو انسان کی زندگی کا مقصد بھی بتایا زندگی کا گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا اور اس طریقے میں مکمل طور پر نفع نقصان دنیا اور آخرت دونوں کا اپنی ذات سے لے کے عالمی سطح تک ایک فرد سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کا بہت ہی آسان کہ جس نے زندگی دی اسی نے بتا دیا کہ تمہاری پوری زندگی کا مقصد صرف اور صرف مجھے راضی کرنا بندوں کی انسانوں کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا سے راضی ہوں گے اس کا راستہ بتلانے کے لیے ہر زمانے میں نبی اور پیغمبر علیہ و تسلیمات کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اخیر میں خاتم الانبیاء والرسل رسول بنا کر بھیجا اور کہلوا دی آپ کی زبان سے ان نسوراتی سراتی مستقبل یہ زندگی گزارنے کا جو راستہ نبوت کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے جیسے نبیوں نے اللہ کو راضی کیا تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ مسرات تسلیمات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جیسا راضی کیا آپ نے وہ راستہ بتا دیا اس راستے کا نام دین ہے لیکن چونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے جس ہر چیز کی محنت پہلے ہوتی ہے اور چیز وجود میں بعد میں آتی ہے تو ایسے ہی وہ دین جس پر چل کر اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے نتیجے میں دنیا کی بھی مختصر سی زندگی ہے یہ بھی بنتی ہے اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی وہ بھی بنتی ہے اسی لیے فرمایا من من او فلنحيينه عوا مسالین اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور اس راستے کی بنیاد وہ ایمان ہے الناس قولوا لا تفلحوا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی جی لگائے جانے کے قابل نہیں کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان عزت ذلت بنانی بگاڑنی کسی کے قبضے میں نہیں یہ کہہ لو اور ایسے کہو ایسے کہو اتنا کہو اتنا کہو کہ دل کی گہرائی میں اتر جائے اس لیے کہ انسان دل کے پیچھے چلتا ہے جذبات خیالات چکریں سوچ جذبات جو بنتے ہیں وہ دل میں بنتے ہیں جیسا جذبہ ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے اجتماع میں آنا ہے یہ بات دل میں آئی کہ اب اجتماع میں آنا ہے تو اتنا راستہ ہے اتنا فاصلہ ہے ریل جاتی ہے بسیں جاتی ہے ہوائی جہاز جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں راستے لوگ جذبہ پہلے پیدا ہوا پھر آدمی وہ راستہ اختیار کیا اس کے اسباب اختیار کیے تو پہنچ گئے اللہ جل جلالہ امن والہ کو راضی کرنا ہے اس کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کو بہت سادے الفاظ میں یوں کہہ دیا کہ اس کی کہی کو مانو اور اس کی منع کی سے بچو جس کو شریعت کے احکامات کہتے ہیں اور چونکہ انسان بہت قیمتی ہے یہ چاند سورج زمین آسمان اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے اس کو پیدا کر کے آنکھیں دی کان دیے ہاتھ دیے پیر دیے سارا بدن دل دیا دماغ دیا اس کے حال پر نہیں چھوڑا اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ معمولی سی مشین ہوتی ہے تو ایک پرچے پر اس کے پرزے اس کے جوڑ توڑ کا اس کا نفع نقصان بتاتے ہیں لیکن چونکہ یہ بہت قیمتی ہے انسان بلکہ یوں کہا کہ یہ جتنا سارا سنسار ہے جتنی پوری کائنات ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ ہے ہی انسان کے لیے اس لیے اس کا صحیح استعمال ساری کائنات کا صحیح استعمال کہ انسان بنا تو عالم بنا انسان بگڑا تو عالم بگڑا تو اس کے لیے اللہ پاک نے ایک پرچا دی پورا قرآن کریم اسلام میم سے لے کے ون کی سین تک ایک ایک چیز بتلا دی اس کی شرافت کا ہے میں ہے اس کی کرامت کا ہے میں ہے یہ کتنا قیمتی ہے اس کی نیتوں کا کہاں کہاں اثر پڑتا ہے اس کے عملوں کا آسمانوں پر زمینوں پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے رہن سہن کا اس کی اپنی ذات اس کے گھریلو زندگی اس کی کاروباری زندگی اجتماعی زندگی پر کہاں کہاں اور پھر دنیا سے گزر کر اس کے سکرات پر اس کی قبر پر حشر پر آخرت پر اور وہ آخرت کی وہ جنت دو ہی جگہ ہیں کہ وہاں تک اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ پورا تفصیل سے بتلا دیا قرآن کریم نے خال نے کرم ہی کرم فرمایا وہ خود کریم ہیں اور جو پیغمبر بھیجے وہ بھی کریم یا رب صد شکر کے ہستے میان دو کریم تو بھی کریم تیرے نبی بھی کریم کے بعد دعائیں تو ایسی کہ آدمی ایک دفعہ کہتا ہے اور لاکھوں لاکھوں کی قیمت اور لاکھوں لاکھوں نے کیا مل اس لیے آپ نے فرمایا کہ خیر کے خزانے ہیں خیر کے خزانے ہیں اور خزانوں کے لیے چابیاں ہوا ہی کرتی ہے الماری کے لیے صندوق کے لیے تجوری کے لیے جہاں خزانہ ہو پھر مبارک باد دی بہت قابل مبارک باد اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی کسی جب کوئی سی زبان بولتا ہو کسی برادری سے تعلق ہو کسی علاقے میں ہو کہیں بھی ہو کہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کا دیا ہوا مال اور اللہ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ کو اپنی ذاتی زندگی میں خود آنکھوں میں کانوں میں ہاتھوں میں پیروں میں دل دماغ میں خیر کے آنے کے لیے استعمال کریں اور ان سب جگہوں میں برائیوں سے بچنا آنکھوں کا غلط دیکھنا کانوں کا غلط سننا زبان کے گندے بول یہ بہت قابل مبارک اور پھر اتنا نہیں بلکہ اس کے راستے سے لوگوں کو راستہ ملے اس لیے امت کی شان بتائی کہ تم سب سے اچھی امت کیوں ہو کن تم خیر امت ان اخرجت ناس تمہارا تو وجود ہی اس کے لیے ہے کہ تم اپنی جان و مال و صلاحیت کو تو خیر میں استعمال کرو ہی گے تاجروں کو کاشکاروں کو ڈاکٹروں کو ماسٹروں کو پروفیسروں کو صدروں کو وزیروں کو غریبوں کو امیروں کو مردوں کو عورتوں کو مشرق والوں کو مغرب والوں کو شمال و جنوب والوں کو دیہات و شہر والوں کو ہر ایک کو تمہارے راستے سے اور تمہارے ہاتھوں جان مال اور صلاحیت کا صحیح استعمال کا راستہ ملے گا تم آئے اسی لیے ہو دنیا میں اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی جب اس میں وہ استعمال نہیں ہوتی ہے تو نفع تو ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس کی تو غرض ہی نہیں پوری ہوئی بلکہ اس نفے کے مقابلے کا جو نقصان ہے وہ چیز کی حیثیت کے اعتبار سے اس کا نقصان سامنے آتا ہے گھر میں گلی میں شہر میں صوبے میں ملک میں اقالی میں عالم میں چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہر امتی اور پوری امت اخرجت للناس ان کو ماؤں کے پیٹوں سے جنم دیا ہے پیدا کیا ہے کہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا تمہاری ضرورت لیکن یہ تو جانور بھی کرتے ہیں اصل تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ ہے اس کی پہلی چیز وہ ایمان کی دعوت ہے اللہ کی طرف بلانا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہ جس دن نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا اب پیغمبری کی ذمہ داری دی گئی یا کا شاہد بشرم و ندیرہ اللہ ادنی ہی و سراجم منیرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بشیر و نذیر بنا کر اور داعی اللہ بنا کر اور ساتھ کے ساتھ دائی گھر بنا کر بھیجا ہے آپ کو دعوت دینی بھی ہے اور دعوت دینے والے بنتے چلے جانے قیامت تک آپ کی ذمہ داری اس لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں پر اپنی دعوت پیش کی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ تمہاری دولت نہ تمہاری عورت نہ تمہاری سرداری مجھے کام کرنے تو ایک ذمہ داری دی ہے لیکن گھر کے لوگوں نے مخالفت کی چاچا چچی رشتہ دار خاندان پورا اور صرف مخالفت نہیں کی کہ سنو مت مانو مت بلکہ اس راستے میں جتنی جو جس طرح کی رکاوٹ کھڑی کر سکتا تھا اس لیے یوں کہتے ہیں کہ حق جو ہے حق جو ہے وہ ناگواریوں کے راستے سے چلتا ہے بڑے بڑے امتحانات آزمائشیں اور خود حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلا ان الانبیاء سب سے کڑا امتحان وہ نبیوں اور پیغمبروں کا اس لیے اسی تو فلح اللہ کی نسبت پر جتنا مجھ کو ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا جو تکلیف آپ کو لیکن یہ طے ہے کہ جتنا چاہے لیکن حق ابھر کر آتا ہے حق حق ہے باطل باطل ہے اس لیے ہم کو تو دعائیں بھی سکھائی اللہ سے مانگو کہ ارن الحق حق کا ورز کنکتبا حق کیا ہے وہ ہم کو سمجھا دے ہم کو دکھا دے ہمارے دل دماغ میں اس کو اتار دے اور پھر ہمیں توفیق دے ہماری مدد فرما کہ ہم اسی حق کے راستے پر چلیں ارنل با بلا با پلم جھوٹ باطل ناحق کیا ہے وہ ہم کو سمجھا بھی دے دکھا بھی دے اور اس سے ہمیں بچا بھی دے ہمیں دعائیں سکھائی ہے اللہ الحق حق عمر مرز اتباع اور چونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے ادرونی استجب لکم مانگو تمہاری مانگ پوری کروں گا جب اللہ سے حق مانگیں گے صحیح راستہ مانگیں گے اس کی توفیق مانگیں گے اس کے لیے مدد چاہیں گے تو اللہ پاک اشارہ کریں گے پھر آدمی سمجھ میں اور یہ انسان کی فطرت ہے جب دو چیزیں سامنے ہوتی ہے اچھی اور بری صحیح اور غلط دو راستے ہیں سیدھا صاف ستھرا راستہ اور دوسرا کانٹے کیچڑ پتھر طرح طرح کی رکاوٹیں تو ہر آدمی کی فطرت ہے کہ ہر آدمی صحیح راستے پر چلنا پسند کرتا ہے صحیح راستہ چلتا ہے ہاں جب تک سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے جب تک صحیح راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ بہت ویسی بات کہ جب دل اندھے ہو جاتے ہیں جیسے پیشنگوئیوں میں خود فرمایا ہے حضور نے کہ ایک وقت آئے گا جھوٹے کو سچا اسچے کو جھوٹا کھڑے کو کھوٹا کھوٹے کو کھڑا دیانت دار دیندار امانت دار اس کو خائن کہیں گے اور انتہائی خیانت کرنے والا تو اس کو اچھا کہیں گے ہمارے کہیں گے پیشن گوئیوں میں ہے حدیثوں میں ہے اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سنبھل سنبھل کے چلنے کا زمانہ ہے کہ مقصد سامنے ہو اور یہ طے ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے جتنے سامان ہیں اور ایک دنیا نہیں ایسی دسیوں دنیا بیسوں حکومتیں ہیں بڑے بڑے عہدے وزارتیں اور کرسیاں کارخانے اور فیکٹریاں سونے چاندی کے ڈھیر کہ ان میں کی کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں گا کھانے کو لکما نہ ہو پہننے کو چتڑا نہ ہو سر چھپانے کو جھونپڑا نہ ہو سردی گرمی سے بچنے کا سامان نہ ہو اللہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ وہ ایک ہے اکیلا ہے نراسار ہے سمن ہے بے نیاز ہے وہ لہو لا شریک لہو لا ند لہو ولا بد لہو یہ اگر اندر اتر گیا ہے تو جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں کھانے کے لقمانے وہ کامیاب ہے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس لیے راستہ بتایا مقصد بتایا کہ مقصد وہ مقصد میں تاجروں کے لیے کاشکاروں کے لیے ڈاکٹروں کے لیے وکیلوں کے لیے صدروں وزیروں کے لیے یعنی عورتوں کے لیے جوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے کاشکاروں کے لیے جو جس شعبے میں ہے ہر ایک کی زندگی کا مقصد کہ تم جہاں ہو تمہیں وہاں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے یہ تمہاری تمہاری راتیں ہوں تمہارے دن ہوں ہفتے مہینے سال ہوں عمر پوری کہ اس پوری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا اور کہہ دیا کہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گئے اس لیے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ واہ کہی ہے واہن امر المؤمن واہل امر المؤمن ان اصابت سرا شکر و ان اصابت ورا صبر بھائی ایمان والے کے لیے تو بڑی واہ واہ ہے اللہ کے نبی فرماتے حالات خوشگوار ہیں اچھے ہیں کاروبار بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں صحت بھی ہے اور سارے بہت امن و امان ہے ہر طرح سے جان کی مال کی اولاد کی ہر چیز کی حفاظت کے سامان بھی ہیں اور وہ ان نعمتوں پر شکر گزار ہے اسی لیے کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ تو بہت ساری جہالت میں اور شک کی زندگی میں تھے اسلام و ایمان سے پہلے جانتے نہیں تھے نہ نعمت کو جانتے تھے نہ نعمت دینے والے کو جانتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا تعارف کرایا کہ دیکھو یہ جو تمہاری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں اس پر تم مر رہے ہو اور کٹ رہے ہو اور لڑ رہے ہو ایک دوسرے کی ٹانگیاں کھینچ رہے ہو اس کی تو حیثیت مچھر کے پر کے برابر کی اور اللہ ایسی قدرت والے ہیں اس قدرت کے ساتھ رحم بھی کرم بھی فضل بھی عطا بھی خزانے بھی جب اللہ کا تعارف کرایا اللہ کی قدرت سمجھائی کہ دیکھو تو صحیح اب تک دنیا میں حضرت آدم علیہ السلاط تسلیم سے لے کر اب تک کتنے انسان آئے ہر انسان کو سر سے پیر تک کے جو آزادی ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی باپ کی اولاد سب کی شکلیں ناک ہاتھ پیر آوازیں کہ وہ اللہ ایسے اس کے خزانے ہیں کہ اس کے خزانوں کے کوئی انتہا نہیں ہے اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام تسلیمات کی اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں کہ اپنی اللہ کی دی ہوئی جان مال صلاحیت کو ایسے لگاؤ کہ تمہارا سیدھا اللہ کے خزانوں سے کنیکشن ہو جائے اب جیسے پانی پورے شہر میں اس کی ٹینکی کہاں ہے نہیں کہیں دور ہوتی اب کتنا پانی ہے لیکن نلوں کے راستے سے کچن میں بھی مطبخ میں بھی بیت الخلاء میں بھی ہر جگہ کمرے میں اوپر کے کمرے میں نیچے کے کمرے میں پائپ لائن ہے اور پانی آ رہا ہے بچہ کھول دے تو اور بڑا کھولے تو عورت کھولے تو اور مرد کھولے تو کہ کنیکشن وہاں سے ہے جہاں پانی کا خزانہ ہے بتلایا کہ اگر نمازوں کے ذریعے عبادت کے ذریعے اللہ کے حکموں پر چلنے کے ذریعے کہ اللہ کی ذاتیں لا نہایت کے لا نہایت خزانوں سے جو کنیکشن ہوگا وہ کوٹھیوں بنگلوں دولتوں اور حکومتوں سے نہیں دلوں کا یقین اور بدن سے نکلنے والے احمال کہ وہ پائپ لائن ہے اور پائپ لانا میں دیکھتے ہیں نا آدھے انچ کی پاؤ انچ کی ڈیڑھ انچ کی دو انچ کی اور وہ بڑی بڑی پائپیں جو شہروں میں کھولی فٹ کی جاتی ہے یہ اتنی بڑی ہوتی ہے قد آدم آدمی پورا کھڑا ہو سکتا ہے اس میں اس اس پائپ کے راستے سے بھی چھوٹی چھوٹی ان کے سب سے بڑی پائپ اللہ کی ذات لامتناہی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بڑی پائپ ایمان کی دعوت ہے اوہناس کہ یہ اتنی زبردست پائپ ہے کہ اس کے راستے سے پھر کہ ایمان آئے گا تو امن آئے گا ایمان آئے گا تو صبر آئے گا ایمان آئے گا شکر آئے گا ایمان آئے گا محبتیں آئیں گی ایمان آئے گا برکتیں آئیں گی ایمان آئے گا رحمت کی بارشیں برسیں گی ایمان آئے گا زمینوں کی پیداوار ہوں گی کیا کچھ ہوگا کہ ایمان کہ پائپ لائن بہت بڑا ہے اس کے راستے سے گاؤں میں دیہاتوں میں شہروں میں گلیوں میں مکانوں میں کچنوں میں اوپر کی چھت پر نیچے کے بیسمنٹ میں ہر جگہ وہ پانی پہنچتا ہے کہ جب ایمان آئے گا تو پھر اللہ کے حکموں کی برکتیں تاجروں کو کاشکاروں کو ڈاکٹروں کو غریبوں کو امیروں کو ہر ایک کے ہاں اس لیے کہ اللہ کی ذات بابرکت اس کی ذات کی برکتیں اس کا کرم اس کا رحم اس کی داد دہیش اس کی عطایا اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ایمان کی دعوت لوگوں اللہ کو اللہ مان لو کیسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں آپ کی زبان سے اعلان کروایا الح احد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ ایک ہے اکیلا ہے اور اکیلا کیسا ہے یہ دنیا والوں کے اکیلے کی طرح نہیں کہ شیر تو بہت بڑا ہے لیکن نوکر کا محتاج ہے بہت بڑی مشینیں چھوٹے سے پرزے کی پابند ہے جو چھوٹا سا پرزا نہ ہو تو مشین بیکار ہے کہ وہ اللہ ایسا نہیں ہے اکیلا ہے اللہ سمد بے نیاز نرادھار کسی مخلوق کا وہ محتاج و پابند نہیں اکیلا ہے تنے تنہا ہے قادر مطلق ہے جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے جس طرح چاہے لاٹھی کو سانپ بنا دے سانپ کو لاٹھی بنا دے آگ کو باغ بنا دے باغ کو آگ بنا دے حکومت والے کو ڈبو دے اور جن کی صبح شام پٹائیاں کے ان کو کنارے لگا دے من جنات و ضرور و مقام ان کریم غلامت ان قانون فیا پاک القاسنا قومن آخرین فما بکت علیہ والارض اول کانو منظرین کیا شاندار محلات تھے کیا باغات تھے کیا آبشار تھے کیا پانی کے چشمے تھے اور کیسی کیسی نعمتیں تھیں جب اس کی ناقدری کی ہے اور اللہ ہی کو بھلا دیا خود ہی خدا بن بیٹھے امو آپو لالا یہ فرونی نعرہ دنیا میں بہت ہے یہ نہیں کہ فرون ایک تھا وہ ختم ہو گیا بہت سے فرون پیدا ہو رہے ہیں بہت سے قارون پیدا ہو رہے ہیں کسی کو دولت کا نشہ کسی کو حکومت کا نشہ کسی کو خاندان کا نشہ کسی کو اپنے علم کا نشہ کسی کو اپنی صنعت و حرفت کا نشہ اسی لیے قرآن نے ان کے سب کے واقعات بیان کیے ہیں تربوز بیچا کرتا تھا گاؤں میں فرعون جو تھا گاؤں کی سادہ زندگی تربوز کی بیلیں لگاتا تھا تربوز بیچتا تھا اب گاؤں میں تو سبزیاں اور پھل بہت سستے ہوتے ہیں دو دو آنے میں تربوز لیکن ہوتے نا مشورہ دینے والے اسی لیے کہا ہے کہ اصل صحیح مشورہ دینے والے انی لکم ناسحن امین تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ السلاط و تسلیمات نے جب ایمان کی دعوت پیش کی ہے اور اللہ کے احکامات سنائے ہیں یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز اس سے اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے یوں کہا ہے یہ جو کچھ ہم تم سے کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں تمہاری خیر خواہی میں اب پوری امانتداری داری کے ساتھ جتنا اور جیسا اللہ نے کہا ہے کہ اصل مشورے والے وہ ہوتے ہیں جو خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں ہر ایک کی صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے ہر ایک قربانی میں آگے بڑھے راتوں کا رونا اس کی مقدار بڑھے ایمان میں ترقی کرے نمازوں میں جان پڑے دعاؤں سے مسئلے حل کرائے کہ مشورے والے وہ ہوتے ہیں کوئی درزی ہے کوئی جوتا بیچتا ہے کوئی چشمے بیچتا ہے کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے کیا ہے مختلف کام لیکن ہے امتی کہ یہ درزی بھی یہ جوتے والا بھی یہ چشمے والا بھی اور یہ ہل جوتنے والا بھی اور یہ روز کی کمائی روز کا کھانا کہ ان کی ہر ایک کی خیر خواہی کہ ہر ایک اپنے اپنے راستے سے چل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم والی اس راہ پر جس کی کہ لئی لوہا کا نہاری بھائی وا سمہا صاف ستھرا راستہ اس کی رات دن کے اجارے جیسی جس کے ہر عمل پر برکتوں رحمتیں بڑی بڑی نعمتوں کے وعدے کہ مشورے والے ہر ایک کو سینے سے لگا رہے ہوں وہ مسجد کی سطح کا ہو یا جس سطح کا بھی ہو ہر ایک کی صلاحیت کو سمجھنا اس کو ٹھکانے لگانے اور آگے بڑھانے کا فکر اور اس پر خوشی کا اظہار اور پھر اس پر اللہ سے اچھی امیدیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس نے کوئی بھلی چیز چالو کی اس پر جتنے چلیں گے اس کا اس کا خود کا بھی اور ان کا سب کا اس کو ملے گا اور ان کے یہاں پر کمی نہیں ہوگی ایک آدمی کو سینے سے لگایا اس کو سمجھایا اس, کے, اس نے بات لی وہ قربانی پر آمادہ ہو گیا اب وہ اعمال کر رہا ہے اس کے ہاتھوں لوگ تیار ہو رہے ہیں مسجدیں بن رہی ہے مسجدیں آباد ہو رہی ہیں یہ سارا اس پہلے والے کو ملے گا جس کے ہاتھوں یہ لگا اسی لیے خیر خواہی تمام نبیوں کی صفت کہ ہم جو کچھ تم سے کہہ رہے ہیں تمہاری تمہارے بھلے کے لیے کیوں کہ ہمیں تم سے واٹ نہیں چاہیے کہ تم ہم کو نبی مانو گے تو ہم نبی اس لیے کہا نا ساری دنیا ایک وقت میں سجدے میں پڑ جائے اور اللہ کو اللہ مانے تو ابھی اللہ تو ہے نعوذ باللہ ساری دنیا میں ایک بھی کوئی سجدہ کرنے والا نہ ہو تو بھی اللہ تو اللہ ہے من جا دفاع نمائجاہد جو کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے امن اصاف علیہ جو برائی کرے گا وہ اپنے اس اس, کی ذات پر آئے گی کہ جیسے ایسے ہی انبیاء اور رسول علیہ سلاد تسلیمات ساری امت نبی کا دامن پکڑ لے تاجر کاشکار ڈاکٹر وکیل غریب امیر عورت مرد ساری امت تو بھی نبی نبی ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہمارے تاجر ہمارے کاشکار اور مختلف نوعیتیں رکھنے والے اگر وہ نبی کی چال چھوڑ دیں نبی کا کام چھوڑ دیں اپنے امتی ہونے کی غرض ہی بھول جائیں جیسے اس وقت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین عام صحابہ صحابیات ان کی عورتیں بھی سو فیصد امت کے سامنے مقصد اور راستہ تھا تو اس وقت بھی یہ سارے طبقات تھے غریب امیر تاجر کاشکار ہر طرح کے لیکن مقصد ہر ایک کے سامنے کہ ہم جہاں ہیں ہمیں اپنی جگہ سے چل کر ہمیں اپنی جگہ پر اللہ کو راضی کرنا ہے اور راستہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے کی ابتدا ایمان کی دعوت انرو اللہ انا ومن اتبعنی اس پچھلے صحابہ میں سب آئی ان کی مستورات بھی ایمان کی دعوت بنی اور اس ایمان کی دعوت سے جو استعداد اجاگر ہو رہی تھی جلا پا رہی تھی کہ وہ چھ سو سال کے شیٹ میں اور جہالتوں میں ڈوبے ہوئے اب ان کو نعمت ہاتھ لگ گئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کا تعارف کرایا اس کی قدرت سمجھائی اس کے خزانے سمجھائے اس سے فائدہ اٹھانے کا راستہ بتایا امال بتلائے تو ایسے خوش ہوئے ایسے خوش ہوئے کہ اس راستے پر جان چلا نہیں تین دن تین چلے نہیں جان دینے کی تمنا یہ تو وہ راستہ ہے جس پر سیدھا بندہ اللہ سے اللہ کے نام اتنا ہی خزانوں سے کہ جس کے نتیجے میں دنیا بھی اور آخرت بھی کیا اس راستے پر تو چلنا چاہیے کہ اس میں تو بہت کانٹے پیدل چلنا پڑتا ہے کنکر چوبتے ہیں پرواہ نہیں ارے کئی راستے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پانی ملے پرواہ کی بات نہیں جان کی نہ مال کی بھوک کی نہ پیاس کی گرمی کی نہ سردی کی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعین وہ ہیں اور یہ کاہے پر ملا شکر گزاری پر واہل امر المؤمن واہل امر المؤمن ان اصابت سرا چکر ایمان والے کے لیے تو واہ واہ ہے کہ جب اس کے حالات خوشگوار کہ جن کو کوئی اپنے گھر کا پوتو مارنے کے لیے رکھنے کو تیار نہیں تھا جن کو کوئی اپنی حکومت میں اپنا پبلک اپنی پبلک بنانے کو تیار نہیں اس لیے یمن کو دے دیا تھا کہ ملک بھی تیرا پبلک بھی تیری ملے تو لے لینا نہ ملے تو خرچ کرنا جن کا یہ حال تھا کہ اب کہ اگر کہیں بلال کی جوتی مل جائے تو سر پہ رکھیں گے کہ کیا ہوا بلال کو دامن پکڑا ہے کالی کملی والے کا راستہ چلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ادا پر ہر قدم پر یہ بتاؤ حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے جب صرف جبا دیکھنے کے لیے تلوار گھوڑا مکان کی شکل کیا تھی کہ لوگ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں کہ کیا بات ہوئی کیوں ناست تھا اب جو نعمت ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضر شریف سے تشریف لائے دیکھا مسجد کے کونے میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپ تشریف لائے آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو نحمد اللہ نشکر اللہ نعمت اسلام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہم کو جہالت کے سمندروں سے نکالا شرک کے اور کفر کے سمندروں سے نکال کر گمراہی سے ہدایت اور چہالت سے علم دیا اسلام کی دولت دی اسلام کی نعمت دی اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اور بڑھا دیا ایک کلمہ اور بڑھا دیا یوں کہو نحمد اللہ و نشکر اللہ صادق نعمت الاسلام ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں اس کامل و مکمل اسلام پر اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے رہنے مادر میں نسخے کی شکل میں قرار پانے سے لے کر جنت جہنم کے فیصلوں تک مکمل رہبری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک میں اس لیے یہ بھی کہہ دیا تھا ان نہادہ سراطی مستقیم انفت تب رو ورا تک تبھی رقد مان سبھی راستہ میرے والا بالکل سیدھا ہے وہ عقیدے سے متعلق ہو عبادت سے متعلق ہو کمائیوں سے متعلق ہو گھروں کی شادیوں سے متعلق ہو اندھیرے اجالے سے متعلق ہو جوانی بڑھاپے سے متعلق ہو بیماری صحت سے متعلق ہو راستہ صاف ہے سیدھا ہاں اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں اگر چلے گئے منزل منزل سے دور ہو جاؤ گے وہ جو تمہارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا وہ رہ جائے گا پھٹکتے پھرو گے ٹھوکریں کھاؤ گے اور آپ دیکھتے ہو کہ ٹھوکریں کھانے والے کبھی تو معمولی سے ٹھوکر اللہ نے بچا دیا کہتا ہے بچ گیا کبھی ٹھوکر زور کی لگتی ہے گھٹنوں کے بل منہ کے بل اور کبھی اتنی زور کی ٹھوکر لگتی ہے کہ بتی سی باہر آ جاتی ہے بلا تک اور سبل عقیدے میں عبادت میں اعمال میں معاملات میں معاشرت میں اخلاق و عادات میں لباس میں پہننے اوڑھنے میں شادیاں رچانے میں راتیں گزارنے میں دن جوانی گزارنے میں خبردار ٹھوکے کھاؤ گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا راستہ ہی بھول جاؤ یہ حال ہوا امت کا جو امت دنیا میں آئی لیتی تھی وہ خجت ناس اپنا راستہ صحیح چلے گی عقیدہ اس کا صحیح ہوگا یہ اللہ ہی کو اللہ مانیں گے اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک تو شرک وہ ہے کہ اللہ کے غیر کو معبود مانیں اور اس کے سدے کریں کہ اس شرکی تو اللہ کیا معافی نہیں ہے اور ایک شرک خفی ہے دکان کو سجدہ نہیں کرتا معبود مان کر فیکٹری کو سجدا نہیں کرتا معبود مان کر دولت کو سجدہ نہیں کرتا لیکن اندر یہ بھوت اترا ہوا ہے پیسہ نہ ہوا تو کیا ہوگا کارخانہ نہ ہوا تو کیا اللہ ہی مر جائیں گے فرماتے تھے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین یہ شرک خفی ہے اور یہ شرک ایسا ہے دیکھا ہوگا جنگلوں میں بہت بڑے زخیم درخت اور ایک نہیں لائن کی لائن پورا جنگل ہم ایک مرتبہ صومالیہ میں ہمارا سفر تھا بہت سال ہو گئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو سرخ ٹیلے نظر آ رہے تھے سرخ میں نے ڈرائیور سے پوچھا نے کا یہ کیا ہے کہنے لگا کہ یہ اصل جنگل ہے اور یہ جتنے سرخ ٹیلے نظر آ رہے ہیں پہاڑیوں جیسے یہ کسی وقت میں بہت بڑے بڑے درخت تھے ایک ایک درخت ایسا کہ اس کے سائے میں کئی خاندان رہ سکیں سایہ لے سکیں لیکن اس جنگل کی مصیبت یہ ہے کہ یہاں وہ سوس عربی میں اس کو سوس کہتے ہیں اپنے دیمک کہتے ہیں نا اب تم تو ایسے فرشتے ہو کہ نہ ہوں نہ ہاں ارے دیمک جانتے ہو تو بولتے کیوں نہیں وہ دیمک کا کیڑا وہاں اس زمین میں پیدا ہوتا ہے جو جڑ کو کھاتا ہے اور کھاتے کھاتے نہ کوئی حکومت کی طرف سے نگرانی ہے نہ کوئی وہاں رکھے وال ہے اور نہ اس کی کوئی دیکھ بھال ہے کیڑا پیدا ہوتا ہے دماغ کا جڑ سے کھانا شروع کرتا ہے تنا شاخیں پتے سب کا یہ جو لال آپ کو نظر آ رہی ہے پہاڑی یہ وہ کسی زمانے کا درخت ہے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین وہ دولت ہو وہ حکومت ہو وہ سرداری ہو وہ کرسی ہو کارخانہ ہو فیکٹری ہو زمیندارہ ہو باغات ہو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر ہے اور غیر سے کسی مسئلے کے حل کا یقین یہ دیمک کا کیڑا ہے ایمان کے درخت کی جڑ میں ایک دم سے مٹی نہیں ہو جاتا ہے ماشاء اللہ شکل صورت لباس جیسے کوئی بہت بڑی شخصیت ہے نظر آتے ہیں اللہ کے غیر سے مسئلے کے حل ہونے کا یقین اندر میں دیمک لگ گیا ہے ایمان کو کھا رہا ہے اور اس کی جڑ کو کھا کے اب ستون اس کی نمازیں کھوکھ لی اس کے روزے کھوکھلے اس کی دعائیں کھوکھلی اس کا حج و زکات اس کا روزہ کھوکھلا دیکھنے میں وہ دس لاکھ آدمی تھے بیس لاکھ تھے اتنا نے روزے رکھے اتنا نے حج کیا اللہ کے غیر سے کسی مسئلے کے حل کے یقین کی نائیت وہ کیڑا ہے ایمان کی جڑ میں اسی لیے ہمارے چھ نمبروں میں سب سے پہلے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور پیغمبری کے کا پہلا دن لا الہ الا اللہ تفلحو پہلی آواز تمام نبی تمام پیغمبروں کی اور تمام نبیوں کے سردار کی قیامت تک آنے والے انسانوں تک پیغام انسانوں تم میں سے جس کو جہاں سے تم میں سے جس کو جہاں سے اپنا جون سا مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے وہ تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے کسرا بمبتی آتی یہ سب آ حتہ جاہو جاہ جدو سیدھا یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہو جائے گا تو میرا یہ مسئلہ یہ ملے گا تو یہ یہ تو جنگل بیابان کے چمکتے بالو کی ریت کی طرح ہے میلوں لمبا چوڑا میدان ریت کا اور اس ریت پر جب سورج کی شوائیں سیدھی پڑتی ہے تو ریت ایسا چمکتا ہے جیسے صاف ستھرا پانی لہریں لے رہا ہو پھر قرآن کہتا بھی ہے یہ سب دم آنما جنگل ہے بیابان ہے اوپر آسمان ہے ریتیلا میدان ہے میلا پھیلا ہوا اور پیاس کے حلق میں کانٹے گڑ رہے ہیں ہانٹوں پہ پپڑی جم رہی ہے دن میں تارے نظر آ رہے ہیں اتنی سخت پیاس ایسے میں وہ جنگل کے چمکتے بالو کو اور ریت کو سمجھتا ہے یہ سب زم آ پیاسا آدمی اس چمکتے بالو کو اپنی پیاس بجھنے کا سامان سمجھتا ہے پانی سمجھتا ہے پیاس ہے جنگل ہے ریتیلا میدان ہے چلنا مشکل ہے لیکن پیاس چلا رہی ہے لم ید شیحا دھوپ گرمی پسینے پیاس کی شدت اس سب کے ساتھ جب تک جس کو پانی سمجھا تھا قرآن تو قرآن ہے اسی لیے کہتے ہیں ایمان اور علم یہ قرآن جب تک علم نہیں ہوگا نہ اللہ کو پہچان سکیں گے نہ آخرت کو سمجھ سکیں گے عملوں کی قیمت عملوں کا بھاؤ گناہوں کی سزا اس پر وہی دیں اس کا علم پھر صحیح راستہ چلیں گے غلط سے بچیں گے جس کو اس نے پانی سمجھا تھا ہتھی ادا جا لم یجد ہوں آ وہاں تو کچھ ہے نہیں یہ کیا ہوا کہ آنکھ نے دھوکہ دیا کہ صرف اس جنگل والے کو دھوکہ نہیں دیا مشرق والوں کو مغرب والوں کو شمال والوں کو جنوب والوں کو حکومتوں والوں کو فیکٹریوں انڈسٹریز والوں کو زمیندار کرنے والوں کو دولتوں کے دیر میں کھیلنے والوں کو ہر ایک کو آنکھیں دھوکہ دے رہی ہے جس کو جہاں سے اپنے جس مسئلے کا حل آنکھوں دیکھی میں نظر آ رہا ہے وہ اس کی آنکھ کا دھوکہ ہے کیا کریں پیاسا ہے پیاس کی شدت بڑھ رہی ہے جس کو دیکھا تھا جس کو پانی سمجھا تھا وہ تو ریت نکلا کہ اب کیا کروں کیا کروں جلدی مانتا نہیں ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اپنی عقل پر اور اپنی سمجھ پر آئی نو کیا کہتے ہیں آئی نو کسی سے بات کرنا چاہو کشم جی جی جی میں سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں حیرت خان نبی نبول اللہ عمر کا دہو فرماتے تھے جو اپنی عقل و خیرت پر بھی ذات میری اپنی شخصیت ہے کہ اس سے زیادہ ذات کوئی نہیں جو اپنے آپ کو بسات سمجھتا ہے وہ تو برسات ہے اور مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کے یقین کی خرابی اس کی آنکھوں کا دھوکہ کہ کیا کرے ابھی مانتا نہیں کیا یہ نہیں یہاں تو اس کو تو میں نے پانی سمجھا تھا لیکن یہ تو آنکھیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے تو کوئی خاص جاب بھی نہیں ملتی اور آج کل مندی بھی بہت ہے اور کاروبار بھی بہت مجھے یاد آیا ایک مرتبہ ایک شادی ان کے علی گڑھ کا وہاں نظام الدین آیا اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے حضرت میں صبح کو دبئی جا رہا ہوں میرا جاب تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی دبئی کے اللہ میاں کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا کیا دبئی کے اللہ تو ہمارا بھی سر اللہ تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ ہے اپنی صفات اور حسنہ کے ساتھ ہے تاریخ مطلق ہے بے نیاز ہے ہر اس کا محتاج ہو اللہ احد اللہ سمد جبریل بھی ایک دفعہ وہی روک دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انشاءاللہ نہیں کہی جبریل کو روک دیا پندرہ دن کے بعد آئے کون جبریل کہ وہ جبریل کہ اگر سیدھے اپنی عہد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پیر تحت سرا میں اور سر عرش معلہ پر ایک بار ایک پر کھولیں تو مشرق مغرب کا خلا بھر دیں قوت کہ جب ایک قوم کو گناہوں پر الٹنے اور پلٹنے کی اور تباہ کرنے کا حکم دیا تو چھ سو میں کا ایک پر ایک پر کا ایک بازو ایک بازو کے ایک کنارے پر چار لاکھ انسانوں کو میں ان کی مویشیوں کے اٹھایا یوں پٹک دیا وہ جبریل اتنی بڑی طاقتوں کا اور ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جبریل ہم تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں مسجد بہت محدود ہے تو مدینے میں چلو باہر کہ بستی بھی تھوڑی محدود ہے عرفات کے میدان میں یاد دلایا تھا کہ آج موقع ہے آنکھیں بند کروائی پھر آنکھیں کھلوائی آپ نے دیکھا پھر جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میں ہوں اور میرا بھائی اسرافیل مجھ سے بارہ ہزار گنا بڑا ہے جبریل ہو میکائل ہو اسرافیل ہو ملک الموت کون ہو اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہے اور اللہ ان میں سے کسی کا پابند نہیں پندرہ دن کے بعد آئے امین آتے نہیں ہم تو بڑے انتظار میں تھے تمہارے رمان اللہ بمر ربک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جتنے چاہے جو کچھ ہیں حکم ہمارے ساتھ اللہ کا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہم نہیں آ سکتے انہوں نے روکا تھا رک گئے تھے اسی لیے معراج میں بھی اعمال کا نتیجہ بتلایا یوں نہیں ہے کھا لو پی لو اچھل لو کود لو بگلے بجا لو زمین آسمان کے کلاوے ملا لو مشرق مغرب کے ناپ لو امال اچھے عملوں کا بدلاؤ بری برے اور گناہوں کی سزا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہیں دیکھا دو بڑی بڑی کڑھائیاں لگن ایک میں بہت خوشبودار پکا ہوا گوشت اور ایک میں سڑا ہوا کیڑے چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بھیڑ کی بھیڑ ہے اور اس اچھے پاک اور خوشبودار اور مزیدار کو چھوڑ کر اس گندے جس میں کیڑے چل رہے ہیں اس پر روندے منہ گر رہے ہیں پہلے میں پہلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میں میں پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے یہ کون لوگ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے جو حلال کی کمائیوں کو حلال کے لقموں کو چھوڑ کر جو عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر پڑھائیوں کے پاس راتیں گزارتی ہیں جو مرد اپنی حلال کی بیویوں کو چھوڑ کر پڑھائیوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں جو حلال کی کمائیوں کو چھوڑ کر حرام کے لقمے کھاتے ہیں ان کا یہ انجام ہے کہ وہ ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر وہ سارا سب کچھ بتا دیا تھا انہادا سراتی مستقیمن صحیح یہ ہے غلط یہ ہے حلال یہ ہے حرام یہ ہے اللہ کی رضا والا راستہ یہ ہے ناراضگی کا کام یہ ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے کلمہ بناؤ کلمہ بناؤ کلمہ کہ کلمہ کیا بناؤ کہ وہ جو جنگل میں بیابان میں ریتیلے میدان میں پھنسا ہوا ریتی کو پانی سمجھ رہا ہے کہ ہمارا تاجر ہمارا کاشتکار ہمارا وکیل ہمارا ڈاکٹر ہمارا چھوٹا ہمارا عوام خواص عورتیں مرد اللہ کے غیر سے جس کی نظر جس پر پڑی وہیں سے میں مسئلے کے حل کا یقین کہ پیاس بڑھے گی پریشانی بڑھے گی جیسے بڑھ رہی ہے نا مول صاحب ایسی مندی تو کبھی دیکھی نہیں ایسی پریشانی تو کبھی دیکھی نہیں حالانکہ بارش ہمیشہ جتنی ہوتی اس سے بہت زیادہ بارشیں ہوئی کیا ہوا ارے مندی کا کیا کہیں آپ سے یہ یوں ہی ہو گیا یہ یوں ہی ہو گیا ریتلا میدان ریت تو پانی سمجھ رہا ہے سورج کی گرنے جب پڑتی ہے تو ریت چمکتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے لیے قرآن نے ایک جگہ جنہوں نے دھوکہ کھایا پوری سورت میں بتلا دیا الحاق کا تم الحاق کا کا کل بس سمود آگے قوم سمود قوم فرعون قارون اور قوم سبا کسی نے زمیندارے میں دھوکہ کھایا کسی نے دولت میں دھوکہ کھایا کسی نے حکومت کے راستے سے دھوکہ کھایا کسی نے اپنے سناتا حلفت آٹھ آرٹ آج کل کہتے نا آرٹ ان سب کے واقعات بیان کیے قرآن قرآن ہے قیامت تک کے لیے رہبری ہے آرٹ والوں کی بھی رہبری ہے تاجروں کی بھی رہبری ہے قومی اکثریت کے کھمنڈ میں ہماری قوم ہماری اکثریت ہمارے ساتھ کتنے ہیں گھمنڈیوں کا گھمنڈ بھی اتارا ہے قرآن نے اللہ نے قرآن امول صاحب پھر یہ تو بتاؤ اس کی تو پیاس بڑھتی جا رہی ہے اس کے تو حلق میں کانٹے گڑ رہے ہیں اس کو تو خود اپنی موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا کوئی تو راستہ بتاؤ حلق تر ہو پریشانی دور ہو ٹھیک ہے دھوکہ کھایا آپ کیا کریں ایک ہی راستہ ہے توبہ الٹے پیر واپس چلو تو وہ نام ہے جس گمن میں جس غرور میں جس نشے میں ہو جس ایش و عشرت کے نقشوں میں ہو انہادا شراطی مستقیم جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے وہ کانٹوں کا کیچڑ کا گھروں کا گہری کھائیوں میں اترنے کا راستہ ہے سیدھے آ جاؤ ان نہادا سراتی مستقیمن اللہ اللہ ہے اسی کو راضی کرنا ہے راستہ صرف اور صرف صرف اور صرف تاجروں کے لیے کاشکاروں کے لیے جوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے حاکموں اور صدروں اور بدیوں کے لیے غریب جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو رئیس کے خان پر بیسوں قسم کے کھانے ہوں ہر ایک کے لیے انہادا شرافی مستقیم منفر طبیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے پر آ جاؤ وہ راستہ صرف نماز روزہ یہ تو اس کی بنیادیں ہیں بڑے بڑے ستون ہیں پھر وہ بہت سارا اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو نبی کی نبوت و پیغمبری پر ایمان کیسا ہو کہ ایمان بناتے بناتے آنکھوں دیکھی کا جھٹلانا آسان ہو جائے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہیں ایک صحابی آئے ابو دردار تمہارے مکان کو آگ لگ گئی میرے نہیں لگی دوسرے آئے آگ لگ گئی نہیں لگی تیسرے آئے مکان جل گیا نہیں جلا نہیں جلا یہ مسجد میں ہے وہ محلے سے آ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ کر چوتھے آئے اور آنے والے بھی ایسے ایرے خیرے نہیں تھے صحابہ پکے ایمان والے وہ بتا رہے ہیں چوکے آئے کہنے لگے ابو دردا دردہ آگ تو لگی تھی اور بڑی زور کی لگی تھی اور جلاتی چلی جا رہی تھی عجیب تمہارے مکان پر جب آئی تو بجھ گئی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میرے مکان پر آگ نہیں لگی کیا بات ہوئی اوا اسدے کا کم اوا اسدے پر قوم اسد کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نظروں کو سچا مانوں یا میرے آقا کی خبر کو سچا مانوں میرا ایمان ہے وہ نجم ادا ہوا ماں بول صاحب کمبما بلا وما کو عامل ہوا زبان محمد صلی اللہ وسلم کی بات اللہ منستق من اللہ قیلا منستق من اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ان کی بات ہے زبان محمد شرم کی ہے ساری دنیا جھوٹ پر جمع ہو سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب ایمان بالرسول اللہ کو مانو جیسا وہ ہے انتر حق اولو کا حق وادو کا حق لقاؤك حق حق والنار حق والنبيون حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعة حق حضور کی جب آنکھ کھلتی تھی تو سب سے پہلے یہ کلمات آپ کی زبان مبارک پر ہوتی اللہ حق اس کی ہر بات حق وعدے حق وعید حق اسی لیے قرآن نے بہت پیار کے ساتھ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو یا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور لوگوں اللہ کے وعدے اور اللہ کی وعیدیں ایمان پر جو کچھ وعدہ ہے ایمان کی محنت ایمان کی دعوت پر اس دعوت کی راہ میں حالات کو چھیلنے پر صبر کرنے پر کہ اللہ ہی ساتھ ہو جائیں گے واہن لیا وہ ارے وام مومن کے کیا کہنے حالات خوشگواری کے ہیں مسجدیں کھلی ہے نمازوں سے آباد ہے گشتیں ہو رہی ہے تعلیم ہو رہی ہے تقاضے پورے ہو رہے ہیں پیدل سواری اندر باہر مردوں کی عورتیں کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہے ماشاء اللہ ان اصابت اے اللہ یہ تو نے کیا ہم نے نہیں کیا تیرا کرم تیرا کرم لکل ہنگو کلو شکر کو شکر کیا لاسی جنکم اب میں اور بڑھاؤں گا تمہارے ہاتھ اور مسجدیں آباد ہوں گی تمہارے ہاتھ اور چار مہینے کی جماعتوں کے تقاضے پورے ہوں گے تمہارے ہاتھوں مستورات میں اس طرح کی ذمہ داری آئے گی لاسی جنکم أَصَابَتُ بسبر صَبَر مومن کے واہ واہ ہے دونوں ہاتھ میں لڈو شکر کیا تو نعمتوں کے دروازے کھلوا لیے حالات آئے بات نہیں سنتے ٹھہرنے نہیں دیتے چلتے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں طرح طرح کی اسکیمیں اور مکاریاں اور جھوٹی جھوٹی باتیں صبر کہ صبر کیا تو شکر گزاری پر تو نعمتوں کے دروازے کھلوائے اور صبر پر نعمتوں والے ہی کو ساتھ لے لیا ان اللہ صابرین واہل امر مومن ان اصابت سرا شکر ان اصابت ذرا صبر ہر حال میں اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو اسی لیے ہم کو کہا وعدے اور وعیدوں کے دھیان کے ساتھ یہ ہمارے فضائل اعمال فضائل صفحات جو ہماری تعلیم کی کتابیں ہیں یہ یوں نہیں ہے خالی روایتیں پڑھ لی سن لی یاد ہو گئی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل کے وقت میں اس عمل کی فضیلت اس پر اللہ کا وعدہ اس کا یقین ان دونوں صفتوں کے ساتھ عمل کرو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس مجلس کی کیا فضیلت ہے اس کا دھیان جو اس مجلس کی باتوں پر یہ تب فبشر عباد نے استمیون القول تبیرون سنا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبریاں سنا دیجئے جو بات سنتے ہیں جان سے جم کر اور اس میں سے جو تقاضا سامنے آتا ہے تو اس پر اپنے کو پیش کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں کہ واہ جب اللہ کے نبی کی سواری خوشخبری میں بھی تیار میں بھی تیار میں بھی تیار یہ وہ مجمع کہ اس وعدے پر یقین اس کی فضیلت کا استحزار یہ صحابہ تو حضرت رضی اللہ عنہ کا کہ یہ تو تمہاری نظروں نے دیکھا جیسے وہ ریت کے میدان کو اور ریت کو پانی سمجھ رہا تھا تم نے دیکھا آگ جلا رہی ہے میرے پاس میرا آکار مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے اس لیے دوستو بیچ میں ایک بات کہتا ہوں یاد رکھنا چوبیس گھنٹے کی زندگی میں گھر میں ہوں کاروبار میں ہوں آفس میں ہوں دفتر میں ہوں کارخانے میں ہوں اندھیرے میں ہوں اجالے میں ہوں ہر وقت ہر آدمی کی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں نظر خبر نظر خبر نظریں کچھ دکھاتی ہے خبریں کچھ نظریں کیا دکھاتی ہے سود پر لون پر پیسہ اٹھا لو گے مارکیٹ کے پاشا کنگ آف مارکیٹ ہو جاؤ گے نگر شیر بن جاؤ گے یہ نظر دکھاتی ہے دیکھو انہوں نے بھی لون پاس کرائی تھی دیکھو انہوں نے بھی ان کے کارخانے لون سے نظر یہ دکھاتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کل سود کا انجام مفلسی اور تباہی ہے یہ خبر سرکار کی وہ نظر انسانوں کی یہ تو ایک مثال دی ہے میں نے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ہر قدم پر نظر خبر نظر خبر جس کا ایمان جتنا اللہ رسول کی خبروں پر اس لیے ہمارا پہلا نمبر معمولی نہیں ہے بنیاد ہے سارے دین کی ایمان بناؤ ایمان بناؤ ایمان بناؤ اللہ کے وعدوں پر یا یو ناس ان وعد اللہ حق لوگوں اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں اور جتنی وعیدیں ہیں حق ہیں حق ہیں حق ہیں نمازوں کے اہتمام پر وعدے ہیں نماز کے چھوڑنے پر وعیدیں ہیں روزے پر وعدے ہیں روزہ نہ رکھنے پر وعیدے ہیں سچ بولنے پر وعدے ہیں جھوٹ پر وعیدے ہیں کسی کے کام آنے پر وعدے ہیں اور کسی کو ستانے اور کسی کے راستے میں کانٹے بن کر جینے پر وعیدے ہیں بہن بھائیوں کا حق مارنے پر وعیدے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ان کا حق ادا کرنا اس پر وعدے ہیں یا الناس ان وعد اللہ حق لوگوں اللہ کہہ رہے ہیں عام انسانوں سے لوگوں اللہ کے وعدے اور الویز حق ہیں فلا تغرنکم الحیات دنیا یہ چمک دمات یہ اچھل کود یہ زیب و زینت یہ دنیا کی زندگی پہلے سائیکل تھی پھر ٹو ویلر ہوا پھر فور ویلر ہوا پھر کون سی کون سی ہوئی مسجد ہوئی اور امپالا ہوئی کمپالا پتا نہیں کیا کیا ہوئی اور لیموزین ہوئی یہ چیزیں تو کہ منٹ ڈالے بیوی کی الگ بچے کی الگ بہو کی الگ سود پر گاڑیاں سود پر کاروبار لا تغرنکم الحیات الدنیا اور سب سے بڑا تمہارا دشمن ان شیطان لکم فلا یغرنکم باللہ الغرور سب سے بڑا دھوکے باز بہت باتیں ایسی چکنی چپڑی کیا کہا تھا اما ہوا سے اور ابا آدم علیہ السلام تسلیمات سے میں جو آپ کو کہتا ہوں یہ پھل کھا لو یہ درخت کے قریب چلے جاؤ لے لو تو مجھے کیا چاہیے میرے پاس تو جنتیں ہیں میں جو آپ کو لون پاس کرانے کا مشورہ دے رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے میرے تو تین بیٹے دو کویت میں ہیں ایک دبئی میں ہے اور میں خود یہاں شیٹ بنا ہوا ہوں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لون پاس کرا لیں گے تو پھر آپ کی ذرا اچھی معاش ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی یہ شیطانی زبان ہے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس درخت کے قریب چلے جائیے اور منع کیوں کیا ہے وہ بھی بتاؤں کہیں آپ ہمیشہ جنت میں نہ رہ جائیں کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں کیسی چکنی چپڑی باتیں بتا بہت ہری ہری دکھاتا ہے قرآن کہتا لوگوں اللہ کے وعدے اور وعیدے ہم ہیں یہ اچھل کود یہ بنگلے یہ کوٹیاں یہ سوٹ یہ بوٹ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور وہ سب سے بڑا دھوکے باز جس کے دھوکے میں آ کر ابا کے کپڑے اتر گئے تھے اما کے بھی کپڑے اتر گئے تھے ارے ایک دن نہیں چالیس سال تک روتے رہے اگر تمہاری چال بگڑی تو یہ تمہاری اولاد کو بھگتنا پڑے گا تمہارے پوتوں کو بھگتنا پڑے گا ہم کیا کریں ہمارے تو ننیال میں یہ تھا ہمارے تو ندیال میں یہ تھا لیکن ہمارے بڑے ابا نے ہمارے ابا سے یوں کہا دونوں بھائیوں نے مل کر لون پاس کرا لی کارخانے بھی بنے لیکن اب ہم رو رہے ہیں کیا میں بھول نہیں سکتا ہوں کئی سال ہوئے ایک آدمی آیا نظام الدین میں بہت سال پہلے کی بات رو رہا ہے اور ایسا رو رہا کہ بولا ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہو تو کہہ تو صحیح بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگا جی میں بہت پریشان اچھا تاجر خوب کاروبار مارکیٹ میں میرا نام لیکن حالات تو بدلتے بدلتے ہیں کاروبار ٹھپ ہونے شروع ہے کاروبار میں دونوں باتیں ہوتی ہیں خود تاجر کو دوسروں کو بھی دینا پڑتا ہے جہاں سے اس نے لیا ہے اور جنہوں نے اس سے لیا ہے ان سے لینا بھی ہے لینا دینا ہوتا ہے کاروبار میں کہنے لگا کہ عجیب بات یہ ہے کہ میرا جن کے پاس باقی تھا اور باقی ہے وہ تو کوئی سامنے آئی نہیں رہا ہے کہ ان کے بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں مجھے جن کو دینا ہے صبح سے شام تک ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ پھر اس نے سنایا کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر میں آیا ہے ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا میں بہت شہما ہوا تھا کہ وہ آیا ہوگا کوئی کہ بھائی ہمارا ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی پوٹلی ہے معاف کر دو معاف کر دو معاف بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا اچھا معاف کر دو بہت دیر کے بعد اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں سے میرے یہاں بڑا سامان آتا تھا لیکن کاروباری حالات ایسے خراب ہوئے میں آپ کے سامنے آ نہیں سکتا تھا مجھے شرم آتی تھی نیت میری یہ تھی کہ جب اللہ میری مدد کریں گے تو جن کو دینا ہے آنا پائی کے ساتھ دے دوں گا اللہ نے میری مدد کی یہ سارا آپ کا بہت بڑی پوٹلی تھی جا بھائی اللہ کے لیے تجھے معاف کیا وہ چلا گیا اس آدمی نے خود سنایا وہ پوٹلی لے کر میں گھر میں آیا میں نے جو کھولی تو, تو بہت بڑی رقم تھی جن پارٹیوں کو مجھے دینا تھا وہ بھی ادا ہو رہا تھا اور مزید بچ رہا تھا اب میں نے جب لوگوں کا دینا شروع کیا تو شہر میں بھائی ماشاء اللہ فلاں بہت امانت دار آدمی دیندار آدمی ہے لوگوں کا باقی دے رہے ہیں اور اتنی بڑی رقم آئی اب آئے وہ انسانی بھیش میں شیطان جس نے جنت سے نکلوایا تھا وہ شیطان کپڑے اتروائے تھے ننگا کیا تھا سالوں رلوایا تھا اور اولاد عالم کو سبق پڑھوایا تھا تم کیا بیچتے ہو تمہارے تو باپ کے بھی کپڑے ہم نے اتار لیے ہم صورت کو دیکھتے ہیں نہ شکل کو خاندان کو نہ برادری کو رنگ کو نہ زبان کو ہمارے یہاں ہمارے حکم کی ہاں، جو ہمارا حکم مانتا ہے آئے مشورہ دینے والے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ کا کاروبار ہم تو خیر ہمارا تو ہمارا اپنا چل رہا ہے برابر جیسے شیطان نے کہا تھا نا میرے کی جنت ہے سات لاکھ سال تک عبادت کی ہے کیا نہیں ہے میری جنتوں میں تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو دانا کھانے سے منع اس لیے کیا ہے ایسی چکنی اسی لیے کہا حدیث میں فراست فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور مومن کی فراست سے ڈرتے رہو وہ نور خدا سے دیکھتا ہے ایمان پر محنت کرتے کرتے کرتے کرتے وہ دل ایسا منور ہو جاتا ہے دوست کون دشمن کون کھڑا کیا گھوٹا کیا صحیح کیا غلط کیا اچھا کیا برا کیا دل کی آنکھوں سے دکھتا ہے کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون کڑوے ڈوز پلا کر اور کڑوی دوائیں دے کر اندر کے تمام جراثیم کو مار رہا ہے جب ایمان بنتا ہے اسی لیے ماں یسو صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر بہت زور ماں بناؤ نماز بناؤ ماں بناؤ نماز بناؤ یقین محکم عمل پہ ہم جتنی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح ہے عالم ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو ہر ایک کو بہتر سمجھو اپنا سارا کیا بھی کچھ نہ سمجھو دوسروں کا تھوڑا بھی بہت سمجھو محبتیں ہوں گی کہنے لگا کہ ان کے مشورے سے میں نے لون پاس کرا لی یہ اللہ کا دستور ہے کے گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتے ڈاکو ڈاکہ ڈالنے گیا اور پیچھے سے فرشتہ آیا اور سر پھوڑ دیا ایسا نہیں ہوتا ڈاکہ بھی ڈالتا ہے رات رات میں لکھ پتی ہو جاتا ہے نئی گاڑی خریدتا ہے بنگلے کا سودا کرتا ہے ڈاکو لیکن اس نے گھر والے نے رپورٹ کر دی ہے رات کو میرے یہاں یہ ہوا اب پولیس پیچھے پڑی تلاش میں لگی کون آیا کب آیا کس نے تمہارا تعلق کس سے ہے اور بہت ساری تحقیقات ہوتی ہے پکڑ لیا ایسے ہی گناہ پر ایک دم نہیں پکڑتے ڈھیل دیتے ہیں لون پاس ہو گئی مارکیٹ میں آ گئے گاڑی آ گئی اور بہت بڑی گاڑی اور بیٹے کی بھی اور لوگ آنے لگے اور سلامیاں صاحب قدرت نے کیا آپ کی مدد کی اس کو قدرت کی مدد سمجھ رہے ہیں قدرت سے لڑائی کو قدرت کی مدد سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ جو سود نہ چھوڑے وہ آستی نے چڑھا لے اللہ رسول سے لڑنے کے لیے قرآن تو یہ کہتا ہے یہ لڑائی ہی کو صلح سمجھ رہا ہے اسی لیے کہتے ہیں ایمان بناؤ ایمان بناؤ ایمان بناؤ کہ پتا چلے کہ لڑائی ہے کہ سلح ہے دوستی ہے کہ دشمنی ہے کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے اس لیے میں نے شروع میں کہا بھی تھا کہ ہم کو دعائیں بھی سکھائی اس کی محنت بھی صحیح کرنی ہے اور دعائیں بھی مانگنی ہے اللہ صحیح راستہ دکھا دے سمجھا دے محنت کی صحیح شکل اس کے اصول اس کا نہج اس کے راستے اس راستے کی قربانیاں اس کی اس کی سادگی اس کی خیر خواہی اس کے جو کچھ تیرے صالح بندے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو تیرے نبی نے دکھایا وہ دکھا دے اس پر چلا دے جھوٹا کیا جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے کھوٹا کیا ہے اللہ سمجھا دے اور اس سے بچا دے دعائیں سکھائیے محنت بھی اور دعا بھی دعوت بھی اور دعا بھی وہ آدمی کہنے لگا کہ تھوڑے دنوں تو خوب کاروبار چلا پھر حالات پلٹے اور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب حالت میری یہ ہے کہ جو میرا رہنے کا مکان تھا وہ بھی میں نے گروی رکھ دیا ہے میرے پاس رہنے کو مکان نہیں اور جب سود چھوڑتے ہیں اللہ کے حکم پر قدم اٹھاتے ہیں اپنے جی کو منواتے ہیں نہیں بھائی اللہ کا حکم تو حکم ہے تو دیکھ لو بنو عباس شاہ کو اور دیکھ لو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے بیٹوں کو عرفات کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا سود جب حرام ہوا اور آپ نے اعلان کیا اس کی ابتدا میں اپنے گھر سے کرتا ہوں میرے چچا عباس بہت مالدار تھے اور لوگوں پر بڑا قرضہ سودی قرضہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا میرے چچا کا سود جس پر ہے سب کو معاف لوگوں میں باتیں ہونے لگی میرے بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا لوگ باتیں بہت مناتے ہیں نا اسی لیے اللہ نے حضور کو تسلی دی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ پیارے نبی یہ جتنی بکواس کر رہے ہیں نا طرح طرح کے فطرے طرح طرح کے جملے طرح طرح کی باتیں کہیں واش شاپ پر پتہ نہیں کہاں بول رہے ہیں مجلسوں میں بلکہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں آپ گھبرا آپ کے تو دو کام ہیں ہم جب بھی نماز پڑھیے ذکر کیجیے نماز پڑھیے ذکر کیجیے پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا اسی لیے پتا نہیں کہاں کہاں لوگ کیا کیا باتیں بناتے ہیں وہ تو یوں ہے یہ تو یہ ہے یہ تو یوں کر رہے ہیں وہ تو یوں کر رہے ہیں حیرت ورکتال اللہ سب جانتا ہے آپ تو اپنی گشتوں میں تعلیم میں گشتوں میں فضائی کی تعلیم میں شہروزہ چلے چار مہینے میں صبح شام کی تصویر اور قرآن کی تلاوت میں اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر ایک اس پر آ جائے اس کی دھون میں اور گھر سے اپنے شروع کیجیے آپ تو یہ کرتے رہیے اللہ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے معمولی سا ڈاکٹر بتا دے تو ہم کیا کہتے ہو اسپیشلسٹ ہے کیا کہتے ہیں اسپیشلسٹ نے بتایا ہے حکیم اجمل خان کا بتایا ہوا ہے ارسٹو کا بتایا ہوا ہے اب حکیم اجمل ہو یا ارسٹو ہو کائنات احد سمد لم یلد ولم یلد اس اللہ کا بتایا ہوا نسخہ ہے اور کس کو بتایا ہے اپنے حبیب کو بتایا ہے نمازیں پڑھیے تصویر پڑھیے نمازیں پڑھیے تصویر پڑھیے یہ ہمارے مجمے کے لیے ہے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھریں اس کا تاثر نہ لیں اللہ کیا کہتے ہیں میرے ذمے کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے میرے یہ راستہ حضور کا کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے محنت صحیح ہو طریقہ صحیح ہو محنت پوری ہو جان و مال کی قربانی کے ساتھ ہو اور مقصد سامنے ہو اس سارے اجتماعات سے سارے جوڑوں سے ساری نقل و حرکت سے ساری مسجدوں کی جماعت سے ساری مشرق مغرب کی نقل و حرکت سے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے وہ شہروزہ ہو مسجد کا گشت ہو ملکوں کے سفر ہوں مقصد بتایا ہے راستہ کے طریقہ یہ ہے کہ بدل بھی ہے عہد بھی ہے خندق بھی ہے ذات الرقا بھی ہے تبوک بھی ہے وہ پوری سیرت ہے انصار مدینہ بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں حفشے کی ہجرت بھی ہے دوسری ہجرت بھی ہے امائیں ازوال متحرات خلوائے راشدین مسلمہ کا ذات جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور کیا کچھ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس بھیجا وہ مدینے سے باہر رہتا تھا تو جب حضور کا آدمی گیا کیا کہا اچھا تو اب مسلمانوں پر بھی ٹیکس لگے گا زکات پر کیا کہا ہاں؟ سمجھا بھائی بیٹھ جاؤ بات سمجھ لیتے ہیں اچھا تو زکات یا مسلمان یعنی ٹیکس باتوں کو ان صحابی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا جو جواب انہوں نے دیا وہ جواب جا کے حضور اقم سرحد نے سنا دیا کہ وہ تو ٹیکس کہتا ہے لیکن نشے ہوتے نا نشے دولت کے خاندان کے برادری کے عہدوں کے اور جانے کس کے کس کے علم کا بھی نشہ علم کا بھی نشہ اللہ قبر کو نور سے بھرے مولانا یوسف صاحب بندوری رحمت اللہ علیہ دور حاضر کے فتنے اور اس کا حل اس کا علاج اور کتاب لکھی ہے پوری اس میں ہے علمی فتنے بھی علماء کے فتنے اس کا نشہ اترا ہے یار مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا میں نے کیا کہہ دیا ٹیکس اپنے حساب کر کے مال لے کے آیا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نراب وہ یوں سمجھتا تھا کہ ان کی تبلیغ تو ہمارے ہمارے پیسوں سے چلے گی میرے سے غلطی ہوگی ایسا نہیں کرنا چاہیے چلو پیسے دے دوں ان کا ان کا اسلام ان کی تبلیغ ان کا چلتا رہے آیا حضور اکرم صلی اللہ سنے مردود نہیں چاہیے لگ گئی تھی اس کے اندر حضور نے قبول کیا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا یار حضرت بکر بہت نرم دل کے آدمی ہیں ذرا مان لیتے ہیں اور اب تو چونکہ اختیارات سارے ان کے ہاتھ میں وہ خلیفہ ہیں تو ہماری سن لیں گے ان کے دور میں آیا ارے وہ بھول ہو گئی کہ ہو بھائی ہم تو اپنے بڑوں کی چال چلتے ہیں اللہ کرے اللہ کرے میری کھوپڑی میں اور آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے بڑوں کی چال چلتے رہو بڑوں کی چال چلتے رہو منزل کو پہنچو گے دائیں بائیں پھٹکو گے نئی نئی دیکھو گے نہ جانے کہاں بتی سے باہر آ جائے گی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا قبول نہیں کیا ہماری تو ہمت ہے نہیں ہم تو حضور کے خلاف کوئی قدم نہیں لیکن وہاں تو یہ تھا کہ نماز ایک آدمی آیا حضور صحابہ کے پاس مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ وہ کتاب تو تھی نہیں ہے لو میری نماز صدیت اکبر رضی اللہ نماز پڑھے تھے کہ وہ دیکھ تکبیر تحریمہ سے سلام پھرنے تک پوری نماز حضور کی ہے اور اسی نماز کی روشنی میں پوری زندگی کی بھائی میری ہمت نہیں ہے جس کو حضور نے رد کیا ہو میں نے لے انتظار کرتا رہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا عمر تو بہت جری آدمی ہے اور وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ان سے قبول کروا لوں گا وہاں لے کے آیا لیکن یہ حضرت عمر وہی ہیں کہ جب حضرت عمر ابن عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا اور مصر والوں کی ایک عادت تھی سال میں ایک چڑھاوا چڑھاتے تھے اور ایک بینڈ چڑھاتے تھے کماری لڑکی کی دریائے نیل کے نام خط لکھا چھوٹے بڑوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ملک کے فاتح ہیں بن آس جنہوں نے فتح کیا مصر کو لیکن بڑے بڑے ہیں یہ ہم کو سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے خود بھی ذات مت بن جاؤ ورنہ بدزاد ہو جاؤ گے پھر بھی ختم بدسات ارے اللہ لالک منصوبات یہاں والوں کا یہ دستور ہے میں کیا کروں حل تمر رضی اللہ تعالی نے خط کا جواب ان کے ایڈریس پر ان کے نام نہیں بھیجا جواب لکھا دریائے نیل کے نام سون وہ ہے قلو اللہ حد اللہ سمجھ اللہ ایک ہے اکیلا ہے میرا ہے بے نیاز ہے آسمان کی ضرورت نہ زمین کی دریاؤں کی نہ پہاڑوں کی نہ سمندر کی جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے خط لکھا دریائے نیل کے نام تیرا اپنا جاری ہونا تیری موجوں کا اٹھنا تیرا چڑھنا اترنا تیرے اپنے اختیار سے ہے تو آج سے ہماری تیری چھٹی ہے اور اگر تیرا ہر تیری ہر بوند ہر قطرہ وہ لا شریک لہو کے لہو کے قدرت میں ہے اس کے ارادے اس اس کے کے حکم پر ہے تو اس اللہ کا واسطہ دیتے ہیں جاری ہو جا اور خط لکھ کر کے کہ بہتے پانی میں اٹھتی موت میں میرا یہ خط دے دے آج تک چل رہی ہے وہ آیا وہ جو زکات کو ٹیکس کہہ رہا تھا آج کل جیسے سود کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ اس زکات کو بھی ٹیکس ہی کہتے ہیں وہ آیا امیر المومنین عمر فاروق آپ کے تو نام سے شیطان اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر جاتا ہوگا شیطان نہیں جا سکتا شیطان بھی آپ سے تو ڈرتا ہے ہم کو آپ سے بہت ڈر لگتا ہے یہ تھوڑی میرے سے بھول ہو گئی تھی اور آپ لے لو اتنے بڑے مقام پر ہیں شیطان ڈر رہا ہے جس طرح ایسے کاپ رہے ہیں لیکن بڑوں کی چال نہیں چھوڑ رہے ہیں میرے بڑے تبو بکر تھے اور ہمارے دونوں کے بڑے حضور تھے سب کے بڑے حضور ہیں بڑوں کی چال چھوڑ کر نہیں سکتا دعوت کی راہ میں چلنے والوں دعوت کی راہ میں چلنے والوں مشرق میں ہو مغرب میں شمال میں جنوب میں عرب میں عجم میں کہیں ہو بڑوں نے جو دستور جو اصول جو نہج جو طریقے دیے ہیں سبات قدمی رہے گی جماؤ رہے گا وعدے اللہ کے پورے ہوں گے ٹھوکرے کھانے سے بچیں گے اور مقصود اللہ کی رضا اللہ راضی ہو جائے گی حضرت عمر نے بھی قبول نہیں کیا ابہ نفاقا قرآن میں ہے کہ پھر یہ آدمی منافق ہو کے مرا بڑوں کی چال چھوڑنا اسی لیے سورہ نون و قلماسترون اس میں بھی بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی میں یاد کر رہا تھا میرے دوستوں مقصد زندگی ہر ایک کو بتایا تم تاجر ہو تم ڈاکٹر ہو تم چنی ہو تم چنا ہو تم ای ہو تم ہاں ہو جو بھی کچھ ہو تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور راستہ اس کا ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس راستے کی جگہ پورا راستہ چلنا ہے جس کا نام یا یادین خلوف سلم کا جو اسلام و جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر دیا ہے تاجروں کاشکروں مالاروں گریبوں جوڑوں برو عوام خواص پاکستانیوں ہندوستانیوں بنگلہ دیشیوں یورپینوں امریکنوں ان خلوف سلم کا پورا دین اپنی زندگی میں پورا دن اپنی زندگی میں ایک ٹانگ باہر اور ایک اندر ایسا نہیں یہ راستہ ہے سیدھا ہے اس کی ابتدا اس کی دعوت سے ہے اس دعوت کے تقاضے ہیں مقام پر رہتے ہوئے بھی اپنی مسجد کے تقاضے شہر کے تقاضے دوسرے محلوں کے تقاضے بستیوں کے اطراف کے تقاضے عالم کے تقاضے کہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو وہ پورے عالم کی نیابت تمہیں دے گئے ہیں ہر فرد امت آپ کا وارث ہے آپ کے غم کا آپ کے فکر کا آپ کے آنسوں کا آپ کی آہوں کا آپ کی محنت کا آپ کی نماز کا آپ کے علم کا آپ کے تحرت کا آپ کی ابدیت تزل کا ان صفات کے ساتھ نبی کے کام کو نبی والے مزاج سے نبی کے کام کو نبی والے آنسوں کے ساتھ نبی کے کام کو نبی والی آہوں کے ساتھ نبی والی راتوں ہی تبدیلا تم ہو اور تمہارا خدا ہے یہ ساری سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے اس لیے میرے دوستو ہمارے ان اجتماعات کو ان جوڑوں کو اس طرح تقریروں کو اس طرح باتوں کو کوئی رسم نہیں سمجھنا ہے کوئی رسم نہیں ہے ایک کام ہے اللہ نے کرم فرمایا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خلافت راشدہ تک اور اس وقت کے ہر مرد و عورت نے اللہ کی دی ہوئی جان و مال و صلاحیت کو امانت سمجھ کر سو فیصد زندگی کے ہر شعبے میں حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے بیچ میں وہ ساری خلافت ختم ہو کر جب ملوکیت تک پاشات آئی اور وہ دو نشے جہالت کے اور ایش و عشرت کے یا تو فرمایا تھا کہ تم بہت اچھے ہو بہت اچھے ہو جب تک تم پر یہ دو نشے نہیں ہیں عید سیکھ رہے ہو سکھا رہے ہو محنت کر رہے ہو سادگی کے ساتھ جی رہے ہو اللہ تو پھر تمہارے پاس چلے نہیں چار مہینے اور ملکوں کا بھی وقت ہے اور جس کام کے لیے تمہیں اخرجت ناس کہا گیا ہے وہ تم کرو گے ہاں جب تم میں دنیا کی محبت عیش و عشرت جہالت کہ نماز پڑھ رہے ہیں قرآن صحیح یاد نہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے مسئلے نہیں معلوم کہ جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر نہ تمہارے پاس تین دن کا وقت رہے گا نہ چلے کا نہ گش کا ہاں سنو ایسے وقت میں جیسے تاریخ بغداد تاریخ بسرا تاریخ کرناتا تاریخ تاشکند سمرکند بخارا یہ تاریخ ساری بتلا رہی ہے کہ امت گرتے گرتے گرتے گرتے جو قوموں کی ہدایت کے لیے قوموں کی رہبری کے لیے پاؤں کو اللہ تک پہنچانے کے لیے آئی تھی وہ خود ہی بھول گئی اس کے پیرا نیچے سے راستہ نکل گیا اللہ کریم اس کے حبیب اس کے نبی کریم اپنے حبیب پاک شرسن کے صدقے حبیب کی محبوب امت کی طرف کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے ایسے جیسے ڈوبنے والے کو پانی پی گیا مر رہا ہے آنکھوں سے موت نظر آ رہی ہے کوئی رسی بڑھاتا ہے کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کی زندگی موت زندگی سے بدل جاتی ہے پچھلی صدیوں میں امت کے عقائد امت کی عبادات امت کا علم امت کے اخلاق امت کی معاشرت کے تمیز ہی ختم ہو گئی ڈوبنے کے قریب اللہ نے صدیوں کے بعد اپنے کرم سے حبیب پاک ان کے صدقے کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے اس محنت کی شکل میں خدا ہمیں کام سیکھنے کی کام سمجھنے کی اور کام کی راہ میں جان و مال کھپانے کی توفیق نصیب فرمائے کہو آمین اب بولو کون تیار ہو رکھیں صرف نام لکھانے والے ذرا کھڑے ہو کر نام لکھائیں آپ باقی حضرات بیٹھے رہیں سب نہ کھڑے ہوں تشریف رکھیں جی یہ تو سب لکھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کہنا سب نہ کھڑے ہوں نام لکھانے والے صرف کھڑے ہوں ارے سب کھڑے ہو رہے ہیں لکھانے کے لیے جی, جی، کیا نام ہے لکھائیں ان کو سوابی سے کیا نام ہے کاشد علی اچھا جی عمران کیا کہہ رہے ہیں چار مہینے کے لیے کہاں سے آئے ہیں گجرا مالا سے جی محمد آصف چالیس دن کے لیے آئے محمد قاسم چالیس دن کے لیے فیضان چار مہینے کے لیے محمد ندیم حاصل پور سے محمد آتش جی بابر خان کیا سال ہے چار مہینے جی حسن عباس چار مہینے جی، عصمت شاہ کتنا وقت ہے سات مہینے کہاں سے ہیں جو کھڑے نہیں ہوئے ہیں وہ بتائیں کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہم نے تو سب کو درخواست کی ہے جانو کے سوالے کیا چار مہینے اور چلے زندگیوں کے سودے کرو کام یہی ہے راستہ یہی ہے اللہ تک پہنچنا ہے اس کو راضی کرنا ہے کھائیں گے پیئیں گے پہنیں گے انسان ہے فرشتے نہیں ہیں لیکن شریعت کی اور سنت کی روشنی میں کریں گے آئی تیس پر چار مہینے